بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا وَلَا يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ يَبْخَسْ مِنْهُ بس فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ماتوا ولا تسعموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاذرة تريدونها تريدونها بينكم فليس عليكم جناه ألا تكتبوها سامعین قرآن مجید کے خطبات کا خلاصہ اس حوالے سے آپ خطبات سماعت فرما رہے ہیں قرآن مجید کا تیسرا پارا پہلا نصب گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں بھی اسی حوالے سے بات ہوئی تھی جس میں سود کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی آج بھی اسی نصف پارے سے چند اہم مسائل آپ کے گوشت گزار کرنا ہے ہمارے یہاں خطبہ جمعہ میں آنے والے ہمارے بھائی دوست اکثریت کا تعلق تجارتی پیشے سے اور جو آیا مبارک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے سب سے لمبی آیت مبارکہ ہے اور اس آیہ مبارکہ میں بعض تجارتی مسائل خرید و فروخت کے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کیونکہ ہمارے سامعین جو ہے وہ بھی اسی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ تجارت کے حوالے سے بعض بنیادی باتیں بعض چیزیں بعض اصول آپ کے گوشت گزار کر دیے جائیں تاکہ آپ حضرات جو ہیں جس طرح دیگر معاملات میں شریعت کی پابندی کرتے ہیں اسی طرح تجارتی معاملات کے اندر بھی شریعت کی پابندی کر ہیں اس حوالے سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام تجارتی نظام سرمایہ دارانہ نظام اور کیمونزم سوشلزم ان دونوں نظاموں سے ہٹ کر نظام سرمایہ دارانہ نظام میں تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنا فائدہ سوچنا ہے کہ اس کو نفع یا فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے پتہ نظر اس بات کے کہ وہ وہ فائدہ حلال ذریعے سے حاصل کرتا ہے یا حرام ذریعے سے حاصل کرتا ہے سرمایہ دارانہ نماز نظام میں کوئی حدود و قیود نہیں ہے کہ اس طرح کا کاروبار کرنا ہے اس طرح کا کاروبار نہیں کرنا یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے اس طرح کی کوئی حدود و قیود نہیں آدمی بس فائدہ حاصل کر سکے ایک انسان چاہے شراب بیچ کر فائدہ حاصل کر سکے چاہے اپنی عزت بیچ کر فائدہ حاصل کر سکے چاہے سودی کاروبار کر کے فائدہ حاصل کر سکے یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے اور اس نظام کے اندر حاصل ہونے والی آمدن منافع اس تاجر کا ہوتا ہے جو یہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کیمونزم سوشلزم آج تو اس کا اس کی گونج ختم ہو چکی ہے لیکن ایک وقت تھا کہ اس کی بڑی گونج تھی اور بڑا شور تھا جب روس سپر طاقت تھی وہ سوشلزم کیمونزم کا لمبردار سوشلزم کیمونزم یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے کاروبار کرتا ہے لیکن جو کچھ بھی وہ منافع حاصل کرتا ہے فائدہ حاصل کرتا ہے اس کا وہ خود حقیقی مالک نہیں ہوتا بلکہ وقت کی حکومت اس کی مالک ہوتی اسے کہتے ہیں سوشلزم کیمونزم کہ ایک آدمی محنت کرے کوشش کرے لیکن اس کے باوجود وہ اس منافع اور سرمایہ کا حقدار نہیں ٹھہرتا جو اس نے ایک محنت سے حاصل کیا ہے ایک محدود حد تک آمدن اس کو دے دی جاتی ہے کہ تو اپنی ضروریات یہ پوری کر لے ساری کی مالک حکومت بن جاتی ہے اور حکومت اس کی معاشی ضروریات پوری کرتی ہے اسلام اسلامی معیشت اسلامی تجارت سرمایہ دارانہ نظام اور کیمونزم سوشلزم کے حق کا اسلامی معیشت اسلامی تجارت کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی محنت کرتا ہے منافع حاصل کرتا ہے اور وہ منافع اس کی ملکیت ہوتا ہے لیکن وہ اپنی تجارت کے اندر اس طرح آزاد نہیں ہے جس طرح سرمایہ دارانہ نظام کے اندر وہ آزاد ہوتا ہے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اور بغیر سودی کاروبار کے خیال رکھے یا اپنی عزت نفس یا اپنی عزت کو بیچ کر اس طرح کی حدود و قیود سے آزاد نہیں ہے اسلامی تجارت اسلام نے اسے حدود و قیود میں بند کیا کہ وہ چیز جو حرام ہے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے سودی کاروبار جو ہے یہ جائز نہیں ہے یہ جو حدود و قیود ہیں اس کے ساتھ اسلامی تجارت ہے اور یہ حدود و قیود جو ہے جس حد کے اندر رہ کر ایک مسلمان نے تجارت کر دی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے میں اس کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان جاری کیا تھا لا یبیو فی سو کی نا تفقہ فی الدین فرمایا کہ ہمارے بازار میں کوئی ایسا شخص تجارت نہ کرے جو تجارت کے دینی اصول سے نا واقف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے تاجروں کے اوپر پابندی لگا دی اور ایک عرصے تک مسلم ممالک کے اندر جب اسلامی حکومت رہی ہے تو اس بات کا خیال رکھا جاتا رہا ہے کہ جو شخص تجارت کر رہا ہے کیا اسے اسلامی تجارت کے اصولوں کا علم ہے یا نہیں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مراکش کی منڈیوں کے اندر حکومت کی طرف سے لوگ مقرر تھے وہ تاجروں کے پاس جاتے اور ان سے جا کر سوال و جواب کرتے اگر وہ اسلامی تجارت کے قواعد و ضوابط جانتے ہوتے تب انہیں وہاں کاروبار کرنے کی اجازت دی جاتی اگر وہ کاروبار کے اصول قواعد نہ جانتے ہوتے تو ان کو کاروبار کی اجازت نہیں ہوتی اس کے علاوہ ایسا تاجر جو اسلامی قوانین حدود و قیود کے اندر رہ کر تجارت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجر کے حق میں بڑی خوشخبری سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر اسدوق المین تاجر سدوک المین وہ تاجر جو سچا ہے سچ بولنے والا ہے امان و دیانت والا ہے فرمایا کہ اس کا مقام کتنا ہے فرمایا کہ قیامت کے دن مان نبی جینا بس صدیقی بس شہدا قیامت کے دن یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا شہدا کے ساتھ ہوگا اور یقینا یہ مقام صرف اور صرف وہی تاجر حاصل کر سکتا ہے جو اسلام کے بنیادی اصول جو ہے تجارت کے ان تجارت کے بنیادی اصولوں کو سمجھتا ہو اور ان اصولوں کو سامنے رکھ کر وہ تجارت کرتا ہو ایسا شخص ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خوشخبری ہے ماں نبی کی و صدیقی نا شہدا کیسا تاجر نبیوں کے ساتھ شہداء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ ہوگا یہ وہی تاجر حاصل کر سکتا ہے پرانے مجید میں جس طرح گزشتہ خطبے بھی خطبے میں بھی بات ہوئی تھی کہ یہ جو غیر مسلم تھے اسلامی تجارت کے اصولوں کے خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ مثل الربا بھائی بے یعنی کسی چیز کو بیچنا اور سود اس کے اندر تو کوئی فرق ہے ہی نہیں آدمی اپنی کوئی چیز بیچ کر بھی کوئی نفع حاصل کرتا ہے اور سود کے اندر بھی رقم دے کر نفع ہی حاصل کرتا ہے اس کے اندر فرق کیا ہے قرآن مجید میں اس چیز کو کیا ہے کہ ان انبئی مثل الربا واحل اللہ البیہ وحرم الربا یہ عجیب بات ہے کہ بے تو تو سود ایک جیسے ہیں اللہ تبارک بطالہ نے کوئی چیز فروخت کر کے فائدہ حاصل کرنا یہ جائز قرار دے دیا ہے اور کسی کو قرض دے کر فائدہ حاصل کرنا یہ نجائز قرار دے دیا ہے یہ اعتراض تھا مشرقین کا غیر مسلموں کا میں بنیادی طور پر سود دے کر یعنی قرض دے کر اس پر سود لینا یہ جو فائدہ ہے اور کوئی چیز فروخت کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنا اس کے درمیان چند جو فرق ہیں میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں ایک چیز جو بیچ کر فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی اپنی محنت اور اپنا سرمایہ اپنی محنت اور اپنا سرمایہ خطرے میں ڈالتا ہے یعنی ایک آدمی جو ہے اس نے ایک چیز خریدی ہے پھر وہ خرید کر اپنی دکان پر بیٹھا ہے اب وہ وہاں بیٹھ کر اسے بیچنے کے لیے آگے بیچنے کے لیے محنت بھی کر رہا ہے وقت بھی لگا رہا ہے اور اس نے سرمایہ بھی لگایا ہوا ہے یہ اپنی محنت سرمایہ وقت صرف کر کے ایک فائدہ حاصل کرتا ہے یعنی اس نے اپنا سرمایہ بھی داؤ پر لگایا ہوا ہے وقت سارا دن ہو سکتا ہے صبح سے لے کر شام تک بیٹھے کوئی گاہ آئے ہی نہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس نے جو سرمایہ لگا کر چیز خریدی ہے اس نیت سے کہ میں آگے فروخت کر کے فائدہ حاصل کروں گا ہو سکتا ہے اس کو وہ فائدہ حاصل ہی نہ ہو اتنی قیمت کی وہ چیز فروخت ہی نہ ہو تو اس کا سرمایہ اس کی محنت اس کا وقت جو ہے وہ خطرے میں ڈالا ہوتا ہے خطرے میں ڈال کر پھر وہ ایک چیز بیچتا ہے اللہ تبارک بتانا برکت ڈال دے تو نفع بھی حاصل ہو جاتا ہے یہ ہے نفع اس سے برق جو آدمی کسی کو قرض دے کر سود حاصل کرتا ہے اس کا سرمایہ جو ہے وہ بھی محفوظ اور اس نے کسی قسم کی محنت بھی نہیں کی نہ وقت نہ محنت نہ سرمایہ اس کا غیر محفوظ اس کا کیا ہے کہ اس نے ایک رقم بطور قرض دے دی ہے اب اس نے اس کی وہ رقم جس کو اس نے دیا اس کے پاس محفوظ ہے اس کے اوپر وہ سود لے رہا ہے فائدہ لے رہا ہے بغیر کسی خطرے کے بغیر کسی نقصان کے اندیشے یہ ایک پہلا فرق ہے کہ کسی چیز کو فروخت کر کے بے کے ذریعے فائدہ حاصل کرنا اور سود کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے کے درمیان فرق دوسری چیز جو ہے دوسری چیز یہ ہے کہ خرید و فروخت کے اندر فری کین کے درمیان معاملہ ختم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر میں نے یہ موبائل خریدنا ہے دکان پر میں گیا ہوں وہاں جا کر موبائل دیکھا ہے سودا طے ہو گیا میں نے وہاں رقم ادا کر دی ہے اس نے مجھے موبائل دے دیا ہے ہمارے درمیان اب معاملہ ختم ہے یہ ہے بے ایک چیز کو بیچنا خریدنا اس سے برق دیتا ہے آدمی کسی کو قرض پر سود دیتا ہے ایک آدمی نے قرض دیا ہوا ہے وہ اس پر سود لے رہا ہے ان دونوں کا معاملہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک وہ شخص قرض واپس نہ کر دے اس وقت تک معاملہ جو ہے وہ درمیان میں ہی لٹکا رہتا ہے جب تک مقروض آدمی کے پاس قرض رہے گا رقم رہے گی وہ مسلسل جس سے قرض لیا ہوا ہے اس کو وہ نفع دیتا رہے گا دیتا رہے گا دیتا رہے گا وہ چھ مہینے سال دو سال چار سال پانچ سال بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے برعکس جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے وہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ طے ہو جاتا ہے دونوں اپنے اپنے گھر کے اندر مطمئن ہو جاتے ہیں تیسری چیز جو ہے خرید و فروخت کے اندر فری کین چیز بیچنے والا چیز خریدنے والا دونوں کا فائدہ ہوتا ہے دونوں اپنے نقطۂ نظر سے سوچ سمجھ کر فائدہ حاصل کرتے ہیں اس کے برف جس نے کچھ رقم بطور قرض دے کر سود لے رہا ہے اس میں فریقین کا فائدہ نہیں ہے ایک فریق کا فائدہ ہو رہا ہے دوسرے فریق کا نقصان ہو رہا ہے یعنی ایک فریق جس نے رقم دی ہوئی ہے سود پر تو وہ تو مہانہ جو ہے اپنے پیسے لے رہا ہے ایک لاکھ روپیہ دیا ہے وہ پندرہ سو دو ہزار روپیہ بیٹھا بیٹھا لے رہا ہے رقم اس کی محفوظ ہے لیکن جس نے وہ قرض لیا ہوا ہے اس کا وہ نقصان ہو رہا ہے اس لیے بے جو ہے خرید و فروخت اس کے اندر دونوں فریقوں کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے برعکس قرض کے اندر کسی کو قرض دے کر جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے سود اس کے اندر ایک کا فائدہ ہوتا ہے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے پھر چوتھا فرق جو ہے خرید و فروخت اور سود کے اندر وہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کے اندر نفع ایک بار ہوتا ہے میں نے یہ موبائل خریدا ہے جس شخص سے میں نے خریدا اس نے اگر چار ہزار روپے کا خریدا ہوا تھا میں نے اس سے جا کر ساڑھے چار ہزار کا خرید لیا ہے پانچ سو روپے کا اس کو ایک دفعہ فائدہ ہو گیا ایک دفعہ فائدہ ہوتا ہے لیکن دوسری طرف جو سودی سود ہے کہ کسی کو رقم دے کر اس پر سود لینا یہ ایک دفعہ نفع نہیں ہوتا بلکہ اس وقت تک یہ نفع جاری رہتا ہے اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ قرض واپس نہ کر ایک دفعہ نہیں نفع دو دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی بار اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے تو یہ چار موٹے موٹے فرق ہیں تجارت کے درمیان خرید و فروخت اور سود پر قرض دینے کے درمیان جو موٹے موٹے فرق ہیں جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا کہ کافر کہتے تھے کہ فرق کیا ہے بے اور سود کے اندر ان کے درمیان تو کوئی فرق ہے ہی نہیں اللہ تبارک مطالعہ نے فرمایا کہ نہیں فرق بہت زیادہ ہے وہ جو چند فرق ہیں ان میں سے میں نے چار فرق آپ کے سامنے رکھے اب اس کے بعد بات انتہائی اہم چیزیں میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ خرید و فروخت کی اقسام کیا خرید و فروخت کی اقسام کے اندر ایک پہلی قسم ہوتی ہے چیز کے بدلے چیز یعنی ایک چیز جو ہے وہ دے کر کوئی دوسری چیز لے لینا چیز کے بدلے میں چیز لینا یہ اصل میں پرانے دور کے اندر تجارت تقریباً اسی طرح ہوتی تھی ایک آدمی کو آٹا چاہیے نا تو وہ کھجورے لے جاتا جا کر اس کو کھجورے دیتا تو اس سے آٹا لے آتا کسی کو گھی چاہیے تو وہ گندم لے جاتا جا کر گندم وہاں دے کر اس سے بھی لے آتا یعنی کوئی چیز دے کر اس کے بدلے میں دوسری کوئی چیز خرید لینا یہ بھی ایک کاروبار کا طریقہ ہوتا ہے اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں کہ ایک چیز دینا اور دوسری چیز لے لینا یہ شریعت کے اندر جائز ہے اس طرح کاروبار ہو سکتا ہے اور پرانے دور میں اسی طرح ہوا کرتا تھا اسی چیز کو جو ہے عربی زبان کے اندر المقا عربی میں ایسے المقا کہتے ہیں کہ ایک چیز دے کر دوسری چیز لے لینا دوسری خرید و فروخت کا طریقہ جو ہے وہ وہ معروف طریقہ ہے جو آج ہمارے ہاں رائج ہے کے پیسے دے کر کرنسی دے کر کوئی چیز خرید لے یعنی یہ عام ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے میں موجودہ تجارت تقریباً اسی طرح ہوتی ہے کہ ایک آدمی بازار سے چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے اس نے گھی لینا ہے پیسے دیتا ہے گھی لے آتا ہے کپڑا خریدنا ہے پیسے دیتا ہے کپڑا لے آتا ہے جو چیز اس نے خریدنی ہو کرنسی دے کر چیز لے آتا ہے یہ دوسرا طریقہ جو ہے یہ اسلام کے اندر یہ بھی جائز ہے اس کے اندر بھی کوئی ممانت نہیں پہلا طریقہ بھی چیز کے بدلے میں چیز وہ بھی جائز ہے اور یہ کرنسی دے کر کوئی چیز خریدنا یہ بھی جائز ہے تیسری چیز جو ہے اس کا بھی تبادلہ ہوتا ہے اسے بھی بیج کہتے ہیں وہ ہے نقدی کے بدلے میں نقدی جسے ہم کہتے ہیں منی چینجنگ وہ بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ اس کا تبادلہ ہوتا ہے مثلا روپیہ اور ڈالر ہے یا ڈالر اور پاؤنڈ ہے اس کی بھی تجارت ہوتی ہے یہ بھی تجارت جو ہے یہ درست ہے کی جا سکتی ہے لیکن اگر ایک ملک کی کرنسی ہے مثلا روپے کا روپے کے ساتھ تبادلہ ہے تو اس کے اندر کمی پیشی نہیں کی جا سکتی جس طرح ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اگر اسی جنس سے تبادلہ ہے گزشتہ جمعے میں نے وضاحت کی تھی کہ ایک آدمی کھجوریں دے کر کھجوریں ہی لیتا ہے تو پھر وہ برابر برابر ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ایک کلو کھجور دے کر دو کلو کھجور لے لے یا دو کلو دے کر ایک کلو لے لے ایک جنس کے اندر وزن برابر برابر ہونا چاہیے یہی چیز جو ہے وہ کرنسی کے اندر بھی ہے اگر پاکستانی کرنسی کا پاکستانی کرنسی کے ساتھ تبادلہ کرنا ہے تو وہ بھی برابر برابر ہونا چاہیے ہمارے ہاں یہ کاروبار غلط ہوتا ہے کہ نئے نوٹ حاصل کرنے کے لیے مثلا سو روپیہ اس نے نیا نوٹ لینا ہے سو کا تو وہ ایک سو دس روپے دے کر سو روپیہ لیتا ہے یہ شری طور پر درست نہیں سو کے ساتھ سو روپیہ جو ہے وہ درست ہے ایک سو دس روپے دے کر صرف اس وجہ سے کہ وہ تھوڑے سے پرانے ہیں اور وہ نیا ہے تو دس روپے زیادہ دینا یہ شری طور پر نجائز ہے ویسے نقدی کا نقدی کے ساتھ تبادلہ یہ درست ہے صحیح ہے اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ بھی بے تجارت کے اندر آتی ہے کہ اپنا کوئی حق یا اپنی محنت اس کا سودا کر لینا میں اس کی مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر میرے پاس ایک گھر ہے اس کے استعمال کا حق مجھے ہے میرا گھر ہے استعمال کا حق مجھے ہے میں وہ اپنا حق کسی دوسرے کو دے دیتا ہوں یعنی اپنا مکان کسی دوسرے کو کرائے پر دے دیتا ہوں یہ اپنا حق کسی کو دینا یہ بھی جائز ہے اپنی دکان کوئی مالک ہے حق تو اس کا ہے لیکن وہ اپنا حق استعمال کرنے کے لیے کسی دوسرے کو دے دیتا ہے یہ جائز کسی طرح اپنی محنت اس کو بیچنا جس طرح مزدور ہوتا ہے یا لکھنے والا کاتب ہوتا ہے کمپوزنگ والا ہوتا ہے کئی کام اس کے اندر آتے ہیں مزدور جو ہے محنت اس کی ہوتی ہے کوشش وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن کام دوسرے کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح بھی جو ہے کام کرنا تجارت کرنا یہ بھی جائز ہے اپنا حق کسی کو دینا اور اس پر آمدن حاصل کرنا اپنی محنت کر کے کسی کو چیز دینا اور اس پر منافع حاصل کرنا یہ دونوں بھی جائز ہے یہ وہ طریقہ کار ہیں جو تجارت کے اندر جائز شکلیں ہیں اس کے علاوہ آگے چل کر قیمت کی ادائیگی کے اعتبار سے بھی چار طرح کی صورتیں بنتی ہیں ان میں سے تین صورتیں جائز ہیں اور ایک صورت جو ہے وہ نجائز قیمت کی ادائیگی کے اعتبار سے قیمت کی ادائیگی کے اعتبار سے پہلی قسم تو ہے دونوں چیزیں نقد ایک آدمی بازار سے کوئی چیز لینے گیا ہے وہ پیسے بھی نقد دے کر آیا ہے چیز بھی اسی وقت لے آئے یہ ہے دونوں چیزیں نقد کہ جو چیز اس نے خریدی ہے وہ بھی وصول کر لی ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کر دی یہ چیز نقد و نقد یہ تجارت درست ہے صحیح اس کی دوسری قسم ہے کہ چیز تو نقد لے لی جائے پہلے لیکن اس کی قیمت ادھار کر لی جائے میں بازار میں جاتا ہوں جا کر میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا لینا ہے تو کپڑا میں کہتا ہوں مجھے دے دو ایک مہینے کے بعد میں پیسے دے دوں گا یہ تجارت بھی صحیح ہے لیکن اس کے اندر یہ چیز ہے کہ فروخت کرنے والا جو ہے اس کو اس آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر یہ بھی کرنا چاہیے کہ نقد کا ریٹ اور ہو اور ادار کا ریٹ اور ہو وہ کہے کہ اس نے کون سا بھی پیسے دینے ہیں اس لیے اس نے تو مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد پیسے دینے ہیں اس لیے وہ ایک چیز جو ہے پچاس روپے کی اس کو بونجا روپے کی بیچ دیتا ہے کہتا ہے کہ اس نے تو ابھی پیسے نہیں دینے لیٹ پیسے دینے ہیں اگر یہ فرق نہ ہو تو فرق کے بغیر کوئی چیز یہ ہوتی ہے اسلام کے اندر جو مبت ہے شفقت ہے محبت ہے احسان کے اوپر ابھارا گیا ہے بھائی ایک آدمی ضرورت مند ہے اسے آج ایک چیز کی ضرورت ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس پر شفقت کرتے ہوئے اس کو وہ چیز دے دی جائے اور مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد اس سے پیسے وصول کر لیے جائیں یہ ایک مبت محبت اور احسان کا طریقہ ہے اس طرح تجارت بھی جائز تیسری صورت تجارت کس کے اندر آتی ہے کہ آدمی پیسے پہلے دے دے مال بعد میں دے پیسے پہلے دے دے پیش کی پیسے ادا کرنا مال بعد میں لینا یہ بھی شری طور پر جائز ہے یہ جو بے ہے اسے اسلام کے اندر بے سلم کہتے ہیں کہ پیسے پہلے ادا کر دینا قیمت پہلے ادا کر دینا اس کے اندر چند شرائط اور قیود ہوتی ہے مثال کے طور پر اس کے اندر طے ہوتا ہے کہ مال اتنا ہوگا اس قسم کا ہوگا اتنی مدت کے اندر ادا کرنا ہوگا جب وہ شرائط اور قیود طے ہو جائیں تو پھر پیش کی رقم دی جا سکتی ہے مہینہ دو مہینے چھ مہینے پہلے دے کر بعد میں وہ مال لیا جا سکتا ہے یہ بھی جائز چوتھی صورت جو ہے میں نے کہا تھا کہ ان چار صورتوں میں سے تین صحیح ہیں بعض حدود و قیود کے ساتھ لیکن چوتھی چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے وہ ہے دونوں چیزیں ادار ویسے ہی بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کچھ ایک چیز خرید لی نہ جو چیز خریدی ہے نہ وہ اس نے وصول کی ہے نہ اس کی قیمت اس نے ادا کی ہے نہ قیمت کی ادائیگی ہو رہی ہے نہ چیز کی وصولی ہو رہی ہے دونوں طرف سے ادار ہے یہ اسے بے القالی دل کالی ہماری فتح کی اصطلاح میں عربی زبان کے اندر بے القالی دل کالی کہ یہ ادھار کے ساتھ ادھار کی بہ ہے یہ شریعت کے اندر جب دونوں طرف سے ادھار ہو تو یہ شریع طور پر نجائز ہے اس طرح کی بہ جائز نہیں تو یہ قیمت کی ادائیگی کے اعتبار سے اس کی یہ چار قسمیں پھر اس حوالے سے کہ ایک چیز بیچنا ہے تو اس کا نفع آدمی کیسے حاصل کر سکتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں میں اس کو بطور مثال سمجھاؤں گا تو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی ان میں سے پہلی قسم ہے مساوما عربی زبان کے اندر اسے کہتے ہیں مساوما مساوما کیا ہوتا ہے مساوما یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز بیچتا ہے لیکن یہ نہیں بتاتا کہ میں نے کتنے کی لی ہے چیز آدمی بیچ دیتا ہے لیکن یہ نہیں ساتھ بتاتا کہ یہ میں نے کتنے کی لی ہوئی ہے اس بے کو کہتے ہیں بے مساونا یہ اسلام کے اندر جید ہے اس طرح کہ ایک چیز کی لاگت بتائے بغیر اس کو آگے بیچتے ہیں یہ شری طور پر جید ہے دوسری ایک قسم ہے مرابحہ مراد وہ بے ہوتی ہے کہ اس کے اندر آدمی بتائے کہے کہ یار یہ مجھے اتنے اتنے کی کی پڑتی ہے میں نے خریدی ہے میری لاگت جو ہے وہ اتنی ہے اس کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک ہزار روپے کی اس نے ایک چیز خریدی ہے اور اپنی دکان پر لانے کے لیے اس کو کرایہ جو ہے وہ پچاس روپے اوپر پڑ گیا ہے اب وہ جو ہے نا اس کے پاس وہ ایک ہزار پچاس روپے کی وہ کہے کہ مجھے جو ہے ایک ہزار پچاس روپے کی یہ چیز پڑتی ہے میں نے اس کے اوپر اتنا نفع لینا ہے پچاس روپے نفع لینا ہے سو روپیہ نفع لینا ہے دو سو روپیہ نفع لینا ہے لاگت بتا کر نفع لینا یہ بھی شری طور پر جائز ہے اسے مرابہ کہتے ہیں تیسری قسم ہے کوئی نفع لینے کی وہ ہے اسلام کے اندر نیلام کہ کسی چیز کی نیلامی کرنا نیلامی کے اندر یہ ہوتا ہے میں نے یہ چیز بیچنی ہے جو زیادہ پیسے دے گا میں اس کو دے دوں گا شری طور پر یہ بھی جائز ہے نیلامی کرنا بھی جائز ہے لیکن نیلامی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع فرمایا ہے فرمایا کہ کوئی آدمی بولی بولتے وقت ایسی بولی نہ بولے کہ مقصد اس کا ہو کہ قیمت بڑھ جائے خریدنا مقصد نہ ہو جب بولی ہوتی ہے نا ہمارے ہاں اپنے آدمی درمیان میں کھڑے کی ہوتے ہیں کہ تم بولی بڑھاتے جانا بڑھاتے جانا خریدنا ان کا مقصد نہیں ہوتا صرف قیمت بڑھانا مقصود ہوتا ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے کس سے منع فرما دیا ویسے جو ہے چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نیلام کی ہے آپ نے ایک چیز بیچی دی فرمایا کہ یہ کون کتنے کی خریدے گا ایک نے ایک درم کہا دوسرے نے کہا میں دو درم کی خریدوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو درم کی بیچ دی اس طرح چیز کو نیلام کر کے بیچنا بھی جائز ہے پھر ایک اور قسم ہوتی ہے شریعت میں اسے کہتے ہیں تولیا تولیا یہ ہوتی ہے کہ نفع نقصان کے بغیر ایک چیز جتنے کی لی ہے نا اتنے کی کسی کو دے دینا بعض اوقات کاروبار کے اندر ضرورت پڑ جاتی ہے رقم کی ضرورت ہوتی ہے اور آدمی کہتا ہے کہ میں نے سو روپے کی یہ چیز خریدی ہے اب مجھے سو روپے کی ضرورت ہے وہ سو روپے کی ہی آگے دے دیتا ہے شریعت کی اطلاع میں کہتے ہیں تولیہ یہ بھی شری طور پر جہد اس طرح بھی آدمی اپنی چیز جو ہے وہ بیچ سکتا ہے اور پانچویں قسم اس کے اندر ہے وضعیہ عربی زبان کے اندر اسے وضعیہ کہتے ہیں وہ ہے خسارے کے ساتھ اپنی چیز کو بیچ دینا ایک آدمی نے ایک چیز سو روپے کی لی ہے تو اسے پیسے کی ضرورت ہے سو روپے کی نہیں بکتی وہ اس چیز کو نبے روپے کی فروخت کر دیتا ہے اس طرح خسارے کے ساتھ چیز کو فروخت کرنا یہ بھی شرعی طور پر جائز ہے اسے شریعت کی اطلاع میں وض ہی یا کہتے تو یہ چند چیزیں میں نے تجارت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ شاء اللہ باقی بات چیزیں مزید بھی ہیں آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس پر تفصیلی بات ہوگی اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک مطالعہ ہمیں صحیح سے کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے البلاغ